حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ابو ذر اگر تو صبح کو علم سیکھنے کے لیے نکلے اور اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لے یہ تیرے لیے سو رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر تو صبح نکل کر علم کا ایک باب سیکھ لے خواہ اس پر عمل کر سکے یا نہ کر سکے یہ تیرے لیے ہزار رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو انیس